کہانی کہانیاں آہ کہانیاں ہم ان کو سننا کتنا پسند کرتے ہیں ہم انہیں بتانا کتنا پسند کرتے ہیں ایک اچھی کہانی ہمیں بھوک اور پیاس بیالا دیتی ہے نیند بھی ایک اچھی کہانی کے راستہ میں نہیں آتی اپنے کتنی کہانیاں سنی ہیں اپنے کتنے بتائے ہیں کیا ان کا شمار بھی ممکن ہے بادشاہوں اور رانیوں کی کہانیاں قدیم زمانے کی جادو کی درختوں پھولوں اور جانوروں کی میں زہکا خیز کہانیاں دادی اور دادا کی کہانیاں اور کہانیاں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہاں سے کہانیاں آتی ہیں آئیے یہ جاننے کے لیے کچھ کہانیوں کے بارے میں کہانیوں کو دیکھتے ہیں یہاں بہارت سے ایک ہے ایک بار ایک حجام نے ایک راز سنا اس نے اسے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی اس سے اس کا پیٹ پھول کر پھٹنے والا تھا آخر کار اس نے اپنی بیوی کو یہ بات بتا دی بہت سکون ملا اب اس راز نے بیوی کا پیٹ پھولا دیا آخر اسے بھی کسی کو بتانا پڑا لیکن کون اس نے زمین میں ایک گڑا کھودا اور اس میں راز کو سرگوشی سے کہا پھر اس نے احتیاط سے سوراخ کو ڈھانپ دیا وقت گزر گیا کیا راز محفوظ تھا نہیں جس جگہ اس نے گڑا کھودا تھا وہاں ایک درخت اگ آیا برسوں بعد اس کی لکڑی سے بانسری بنائی گئی اس کی موسیقی سننے والوں نے راز سنا یہاں کہانیوں کے بارے میں ایک اور کہانی ہے یہ افریقہ سے ہے ایک بار ایک چھوٹا سا چوہا تھا اسے گھروں میں گھسنا اور دراڑوں کے اندر چھپنا پسند تھا وہاں بیٹھ کر گھروں میں رہنے والوں کی کہانیاں سنتا چوہے کو یہ کہانیاں بہت پسند تھیں اور اس نے انہیں احتیاط سے درخت کے نیچے ایک سوراخ میں رکھتا تھا ایک چالاک لومڑی چوہے کو اپنی کہانیاں چھپاتے دیکھ رہی تھی ایک صبح لومڑی نے گڑا کھودا او میرے کہانیاں کانپ اٹھیں اور لرز اٹھیں وہ سوراخ سے چھلانگ لگا کر ہر طرف بھاگے شہر سے وہ دیہی علاقوں کی اور کھیتوں دیہاتوں اور بستی میں بھاگے اور باہر نکلے اور یوں زمانہ قدیم سے پوری دنیا میں کہانیاں چل رہی ہیں تیرے شہر اور میری بستی کی طرف بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے دوستوں اور ہمارے خاندان کی طرف بھاگ رہے ہیں وہ تمہاری اور میری طرف دوڑ رہے ہیں اور ان میں سے کچھ یہ ہے